سہیل نے عبداللہ بن دینار سے سے انہوں نے ابو صالح اور انہوں نے نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ سے سے سے سے روایت کی کہ رسول صلی علیہ وسلم فرمایا ایمان کے ستر اوپر اوپر یا ساٹھ شعبے یعنی اجزاء ہیں سب افضل جز لا الہ الا کا اقرار ہے اور سب سے چھوٹا کسی اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو تریپن